اسلام کے پانچ ستون ہیں توحید نماز روزہ زکوٰۃ حج حج کنڈیشنل ہے آپ کے پاس طاقت بھی ہونا چاہیے پیسہ بھی ہونا چاہیے زکات کنڈیشنل ہے پیسہ ہوگا ایک سال تک سیو ایک خاص اماؤنٹ تو جی۔ روزہ کنڈیشنل ہے اگر صحت مند ہو اور سفر میں نہیں ہو تو نماز کنڈیشنل نہیں ہے اسی لیے یہاں پہ پانچوں پلرز کی بات نہیں ہو رہی صرف نماز کی بات ہوئی ہے اور توحید کی بات ہوئی ہے اور ٹاپ کیا ہے ان دونوں کا وہ ہے جہاد فائٹنگ جی، ان ان دا کاز اللہ لونی ایڈم سبھی باتوں کو میں درکنار کرتے ہوئے ان سے کہہ کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر پانچ ارکان ہیں جو انہوں نے چار کی بات کری ہے پانچ ارکان پانچ ہاں جی، بتائے ہیں توحید نہیں بتایا آپ نے توحید نہیں بتایا جھوٹ بولو بار بار جھوٹ بولو جو بھی بول سکتے ہیں سب جھوٹ بولو